کہ پھر سے سنت خالا کو کر دیا زندہ وہ سر جو بیچ دیا ہو عوض میں جنت کے وہ سر جو بیچ دیا ہو عوض میں جنت کے وہ سامنے کسی فروں کے جھک نہیں سکتا سلام ہو تیری عظمت پہ جامعہ حفظہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفظہ کہ پھر سے سنت خولا کو کر دیا زندہ سجائی جاتی ہے جن یہاں رب کا گھر آگ میں جر رہا تھا سینکڑوں قرآن پاک کے نسخے شولوں کا رزق بن رہے تھے زخمی حفاظ قرآن کرا رہے تھے معصوم فاطمہ عائشہ فاس فوس برو سے جلائی جا رہی تھی علماء طلباء کا لہو طالبات کے کٹے بدن قرآن پاک کے جلے اور آگ جیسس کے گندے نالے سے برامد ہو رہے تھے مگر یہ سوال اب بھی باقی تھا طریقہ کار غلط تھے افسوس ہے تمہاری فکری پستی پر کوہتا عملی پر اگر آپ کرنے کے قابل نہیں رہے تو رب کا دربار میں اعتراف جرم ہی کر لیتے جب خون سفید ہو جائے جب دنیاوی خواہشات دینی ضروریات بن جائے عمل ختم قول و قرار ہی میں جنت ڈھونڈ لی جائے تو کیا پرواہ امت کی معصوم بچیوں کی امت کے مظلوم بیٹوں کی خدا کے گھر مساجد کی خدا کے کلام قرآن پاک کی اے نوجوان میں تجھے بلاتا ہوں دامن میں شہیدوں کا لہو لے کر میں تجھے پکار ہوں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تجھے غازی عبد الرشید نہ جگا سکے ان کے مبارک لہو سے جاگ جا کالے برکوں میں ملبوس پردہ دار بیٹیاں تجھے نہ جگا سکیں مگر فاس فورس کے جلی لاشیں تجھے جگانے کے لیے کافی کیوں نہیں قرآن پاک کے خاموش لفظوں سے تو تو بیدار نہ ہوا مگر قرآن کے اور آگ سے بلند ہوتے آگ کے شولوں پر بھی تو خاموش ہی رہے گا بیدار کیوں نہیں ہوتا ہاں یاد رکھ مسجد کی زمین کا ٹکڑا قرآن پاک کی اور مظلوم شہیدہ طالبات اور طلباء روز محشر جب تجھ سے تیرے کردار کے بارے میں سوال کریں گے رب کے سامنے اس دن کے لیے جواب ڈھونڈ کے مرنا اٹھ جا میرا ساتھ دے قاتلوں پہ زمین تنگ کر دے ان کے دامن میں نعرے بھر دے ان کے آنگن میں شولے اتار دے شریعت یا شہادت کا پرچم بلند کر پھر ایک بدر سجا دے پھر ایک تبوک اٹھا دے پھر ایک تحریک جگا دے دینی غیرت کا ثبوت دے کچھ کر گزر کہ اب حشر بپا ہونے کو ہے فنا فلہ کی تہ میں پکا کا راز مطور ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ گلے میں تو کے غلامی ہے مصطفیٰ اپنے گلے میں تو کے غلامی ہے مصطفیٰ اپنے کٹے گنا میں خدا پر ہی آج سر اپنا سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصہ سلام ہو تیری عظمت پہ جامع حفصہ کہ پھر سے سنت خالہ کو کر دیا زندہ